کے بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دنیا کتنی خراص اور چوڑی ہے اور ماں کے پیٹ میں ماں کا پیٹ کتنا تنگ تھا اس میں نو مہینے کیسے رہا حیران ہوتا ہے دنیا کتنی خراب اور چوڑی ہے یہاں سانس لینے کو ہوا بھی ہے ماں کے پیٹ میں کوئی سانس بھی نہیں لے سکتے اور دنیا اتنی خراب چوڑی اور شادہ ہے ایسے ہی فرمایا کہ جب مومن کو موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اور اس کو جنت کا ایک پورا عالم عطا کرنا ہے پورا عالم اس میں نہریں بھی ہوں گی باغات بھی ہوں گے محل بھی ہوں گے کورے بھی ہوں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا تو جب وہ جنت میں جائے گا اور اتنا بڑا عالم دیکھے گا کہہ گئے اللہ میں دنیا جیسی تنگ جگہ میں کیسے رہا دنیا جیسی تنگ جگہ میں کیسے رہا تو ایک حدیث پاک بھی ہے اب دنیا سجم المکمن وجن محل کا ہے یعنی کافروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے تو دنیا جو ہے وہ جنت کی طرح اس میں ہر حرام لذت وہ اٹھا لیتے ہیں اور پٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس کو اپنی جنت سمجھتے ہیں کہ ہم جو جہاں منہ ڈالا جیسے سانڈ ہے ہر کھیت میں منہ ڈال دیتا ہے جہاں اس کے سانڈ کا کام ہی ایک مخصوص کام ہے اس کا باقی وہ آزاد پھرتا رہتا ہے اس کو ادھر کس کھیت میں منہ ڈال دیا اس کھیت میں منہ ڈال دیا لیکن انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پٹتا ہے جس کھیت میں منہ ڈالا وہ ڈنڈا لے کے دوڑتا ہے مار کر پٹائی کرتا ہے آزاد رہنے کا یہ انجام ہے اور فرمایا کہ جس جانور کو یعنی جو بیل ہوتا ہے اس کو کھوٹے سے باندھ کر رکھتا ہے چولو کا بیل ہوتا ہے جس جانور جو جانور کھوٹے سے پتا ہوتا ہے اس کا مالک اس کی غذا کا اس کے آرام کا خود ہی خیال رکھتا ہے کہ جو جانور آزاد کر رہا ہے تو مالک جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کھا لے کر چل لے گا پٹ بھی رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے اور جس جانور کو باندھ کے رکھتا ہے تو اس کو خود ہی لالا کے کھلاتا ہی نہیں تو اسی طرح جو جو انسان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو مرکز ہے ہمارا اس موقع سے چپکا ہوا بندھا ہوا رہتا ہے تو مالک اس کو پھر خود کھلاتا ہے مالک خود کھلاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جانور پالتے ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو وہ پھر گود میں بیٹھا کے ہاتھ میں لے کے دانا کھلاتے ہیں کبھی مرغے کو یا کبوتر کو یا بعض لوگ بلی پال لیتے ہیں آج کل تو بلی سے آگے بڑھ گئے ہیں کتے پالنے کا لوگوں کو زیادہ رجحان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے غرض یہ کہ جو جو انسان اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے نفس کی غلامی نہیں کرتا اپنے آپ کو کسی کا پابند کر دیتا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عامی ہو کوئی بھی ہو خود کو کسی کا پابند کر دے کسی شہد کا پابند کر دے متبع سنت و شریعت کا تو اس کی مثال یہی ہوتی ہے کہ جب وہ کھوٹے سے بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خبر گیری خود کرنا ہیں تو کافر کے لیے جو ہے دنیا کافر کے لیے تو جنت کی طرح ہے اور مومن کے لیے قید خانہ قید خانے کی طرح ہے کیونکہ مومن پر پابندیاں ہیں ایمان لانے کے بعد پابندیاں ہی پابندیاں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو ہو جا کے قید خانہ ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا اس قید کا انجام کیا ہوگا اور اس قید کی کوئی معیار انسان کو پتہ نہیں ہے فرق تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے تمام عمر تڑپنا ہے موج مستر کو تمام عمر تڑپنا ہے موج مستر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر یہ تڑپنا جو ہے مومن کا یہ تمام عمر کا ہے جس جب تک رہے گا وابو ربا کا بقا حتہ یا عقل یقین ساتھ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی تابے داری پر ہر وقت ایک قید ہے شریعت کی سنت کی قید ہے یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے لیکن جو انسان دل سے شریعت کا تابع ہو جاتا ہے دل سے اللہ تعالیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ قید قید لگتی نہیں پھر وہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں اس لیے کہ نیکی کرنا سنت کے مطابق زندگی گزارنا احکام شریعت پر عمل کرنا اس کو اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے تو اللہ کے قرب میں اس کو وہ مزہ ملتا ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کر اس کو مزہ آتا تو غلط یہ مجبور میں نے آپ کو سنایا کہ ماں کے پیٹ میں جب آدمی نکلتا ہے بچہ تو وہ دنیا کی جیسی فراہم جگہ ہے اور اس کو حیرت ہوتی ہے اپنے گزشتہ زندگی سے ابھی دنیا اس کو تنگ معلوم ہو رہی ہے کہ جب اگلے اگلے مرحلے میں جنت میں جائے گا تو جنت اتنی بڑی خراب ہوگی تو تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جس اس دنیا سے دس گنا بڑی اس پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ادنا سے ادنا جنتی کو ملے گی سب سے ادنا جنتی اور والدین کا تو بڑی باتی اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کیا جتنی تیری قربانی اتنی خدا کی مہربانی تو دوستو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کمانے کی جگہ ہے کمانے کی جگہ نہیں ہے آخرت کمانے کی جگہ اب دنیا مگر آخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو عقل مند ہوگا سمجھدار ہوگا وہ یہاں اپنی خواہشات نفس پر نہیں چلے گا بلکہ ہر معاملے میں ہر قدم میں ہر سانس میں دیکھے گا کہ میرے مولا کی رضا کیا ہے سر سے لے کر پیر تک اپنے ظاہر کو بھی اللہ کا اللہ کا اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالے گا سر کے بال ہو تو سر کے بال انگریزی نہیں رکھے گا بلکہ اسلامی بال رکھے گا سنت کے طریقے سے رکھے گا سنت طریقہ کیا ہے کہ یا تو سر کو پورا منڈا دے گا اس طرح سے اور اگر بال رکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے اوپر برابر بال چھوٹے بڑے نہ ہوں جیسے کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے انگریزوں کی طرح سے بال نہ رکھے گا اور دوسرا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ پٹے بال رکھنا یہ بھی سنت ہے ایسے ہی گالوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو لہرائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی شکل پسند ہے اپنے بندوں پر اس گاڑی کو دیکھنا اللہ کو پسند ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی رکھی تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے پیاروں کو کوئی بری چیز دیتا ہے بری چیز اپنے پیاروں کو دی جاتی ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سب سے بڑے پیارے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری چیز دی کوئی چیز نہیں گے رسول رسول کو تو پیاری چیز ہے داڑھی داڑھی پیاری چیز ہے اور فرمایا کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لی غیر بھی احترام کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غیر کفار بھی داڑھی والوں کا احترام کرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن داڑھی سنت کے مطابق ہو یہ نہیں کہ غیر سنت داڑھی ہو خلاف شریف داڑھی ہو ایک مٹھی داڑھی پوری ہو ورنہ اگر آدھی داڑھی ہوگی تو آدمی سمجھتا ہے مولوی سمجھتا ہے کہ ہماری پارٹی کا بھی کچھ کچھ ہے اور دنیا داروں میں جاتا ہے تو وہاں سمجھتے ہو کہ بھی ہمارا بھی کچھ ہے ہے نا شیطانوں کی پارٹی میں جائے گا تو ہمارا بھی کچھ ہے تو اصل صاحب اس کو شیر میں بیان کرتے ہیں کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست داڑھی کو تم ایک مشت بڑھا کیوں نہیں دیتے ایک مٹھی داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے پیارے کی سنت ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرنا ہے کہ نہیں اللہ کی ناپسندیدہ شکل میں رہنا حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے داڑھی موڑنا داڑھی مونڈنا اور ایک مٹھی سے کم پر اس کو ایک چاول برابر ہی ہو ایک مٹھی سے کم پر ٹکرانا دونوں حرام ہیں دونوں داڑھی داڑھی موڑنا بھی اور ایک مٹھی سے ایک چاول کم ٹکرانا بھی دونوں حرام ہیں اور فرمایا کہ یہ چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے داڑھی مونڈنے والا جو جس سے کسی نے کوئی جھوٹ بول دیا چوری کر ڈالی تو ہے تو گناہ کبیرہ لیکن ایک گناہ گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے نا اس وقت کا گناہ لکھ لیا گیا لیکن داڑھی کا مونڈنا داڑھی مونڈنے کی حالت میں سو بھی رہا ہوگا تو گناہ گار لکھا جائے فاسق لکھا جائے گا کہ یہ گناہ کی حالت میں سو رہا ہے سو رہا ہے گناہ گار جاگ رہا ہے گناہ کار بول رہا ہے گناہ کار کھا رہا ہے گناہ گار ایسی حالت میں وہ جیتا ہے تو داڑھی کو ایک مٹھی بڑھا لینے میں بڑی بڑی عقل مندی اور سمجھداری ہے اور بہت نفع ہے اس میں اور اس کا مڈانا اور کترانا جو ہے اللہ کو اللہ کی ناراضگی کی شکل میں رہنا اللہ کی ناراضگی کی شکل میں رہنا تو دوستو سر کے بال بھی سر کے بال بھی سنت کے مطابق اور چہروں پر داڑھی کو بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے اسی طرح اپنے لباس کو بھی ہم دیکھیں لباس بھی سنت اور شریعت کے مطابق ڈھیلا ڈھالا ہو تو یہ کرتا اور پاجامہ ہے یہ لباس اقرب ادھر سنت سنت سے سب سے قریب لباس کیونکہ ہمارے بزرگوں نے مشائش میں ایک ایک سنت پر جان دیتے تھے تو کیسے وہ ایسے لباس کو جو ہے وہ پسند کریں گے جو سنت کے خلاف ہوں بعض لوگ جبا بھی پہنتے ہیں جبا پہننا جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبا بھی پہنا ہے لیکن پھر بھی یاترا بلس سنت لباس جو ہے یہ کرتا شلوار یا پجامہ اس میں ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور اس کی لمبان بھی یہ جو گھٹنا ہے اس کی یہ ہڈی ہے اوپر اس کی دیکھو شریعت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے ہر چیز کی ناپکل موجود ہے ہر چیز کے طریقے ہیں ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا کہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے یہاں تک جو ہے اس کی کرتے کی لمبان اس سے کیا ہوگا کہ اوپر کے جو نیچے کے آزاد ہیں سارے وہ ڈھک جاتے ہیں نماز میں سجدے میں جب جائے گا تو چھوٹا کرتا ہوگا یا ٹی شرٹ آج کل پہن لیتے ہیں ٹی شرٹ میں تو ایسا ظلم کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ سطر بھی کھلنے لگتا ہے سجدے میں پھر کتنی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے ہاں؟ یعنی نماز مشکل ہو جاتی ہے تو یہ تو انتہائی یعنی فاسقوں کا لباس ہے اور بہت ہی گندا لباس ہے لیکن شلوار پنیر پہ پہننا ہے کرتا پجامہ اس میں بھی یہ خیال ہے کہ اس کی لمبان بہت زیادہ بھی نہ ہو اور اتنی ہو کہ جو یہ گھٹنے کی اوپر کی ہوتی ہے یہ لمبان اس کی ہر ہے ایسے ہی آستی ہو یہ پہنچوں کے مطابق ہے نا پہنچوں پہنچوں تک اس کی آستی ہو اور اسی طرح سے لباس میں کی ایک یہ بھی شرعی حد ہے کہ تخنوں سے اوپر ہو اوپر سے آنے والا لباس ما اسفل منل کابئیں منل کدار ما اسفل منل کابئیں ما اسفل منل کابئیں منل ادار فنار ما اسفل منل کابئیں منل ادار فنار کہ جتنا حصہ تپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے میں کہ ادار کہتے ہیں وہ لباس جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوں اگر آپ کو ڈھکنا ڈھانکنے کا بہت شوق ہے تو فرمایا کہ آپ موزہ پہن لیجیے وہ نیچے سے اوپر کو آ رہا ہے اس پہ ڈھکنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ ہم ڈھکنا کھول کے چلیں گے لوگ ہمیں ملا کہیں گے تو بھائی ملا کہنے دو ملا میں تو عزت ہے اب یہ کہ بعض لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو عزت نہیں سمجھتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ عمہ ارین الحق کا حق قوت نتارا وہ ہرین الباط اللہ مجھ کو حق کو حق دکھلا دیجیے کیونکہ شیطان اور نفس ایسا گمراہ کرتا ہے کہ حق دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کو غلط سمجھتا ہے سامنے حق ہے لیکن اس کو غلط سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں جیسے آج کل کے عام طور پہ یہ رواج ہے کہ وہ بہت مشکل ہے کہ آج کل کے اولاد جو ہے والدین کو حق کل نہیں سمجھتی کہتے کہ یہ پرانے ہو گئے ابا جو ہے پرانے ہو گئے ہیں کو معلوم ہی نہیں اب ابا بتا رہے ہیں بیٹا دیکھو یہ کام نہ کرو ہم تجربے کار ہیں ہم پچاس ساٹھ برس کی عمر ہو گئی ہم جانتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے نہیں آپ کو نہیں معلوم مجھے زیادہ معلوم حق حق بتلایا بھی جاتا ہے لیکن آپ عمل نہیں کرتا اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں تو حق کو حق جاننا ایک چیز اور اس پر عمل نصیب ہو جانا دوسری چیز اللہ عالم الحق کا حقہ کہ بعض اوقات حق سامنے ہوتا ہے اور حق کو باطل جانتا ہے اور بعض اوقات حق کو حق جانتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا اس لیے فرمایا مانگا اللہ تعالیٰ سے اللہ عمہ ارین الحق کا حققم ورزم نقطی کا کیونکہ حق کو حق جان لینا کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نصیب ہو تو فرمایا ورزم نتی کہ اللہ مجھ کو حق پر چلنا میرا رزق بنا دیجیے رزق فرمایا کہ یہاں کیا نقطہ ہے کیا بلاغت ہے کہ حق کو حق پر عمل کو رسک بنانا مانگے کہ حدیث پاک میں جس طرح ہے ان نسل تموتا کا ستار دستک میرا رشتہ کہ جب تک کوئی کوئی بھی جاندار ہو جب تک اپنا رسک پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے تو اے اللہ جب تک پورے کا پورا حق پر عمل کرنے والے نہ ہو جائیں ہم کو دنیا سے نہ ہو پائے اس لیے رسک مانگا کیونکہ رسک جو ہے تو ایک اور حدیث پاک میں نے ان نرز کا لجت لگول آگ کما یت لگول کما یت ادو کہ رزق جو ہے اپنے مرضوں کو کھانے والے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت موت جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی نہیں موت ایسے یہ رزق بھی وہاں پہنچ جاتا ہے ہمارے ساتھ ہم بہت سفر بھی کرتے رہے بہت دفعہ یہ تجربہ ہوا ہم کو کہ جہاں جہاں رزق لکھا تھا حیرت انگیز طریقے سے وہ رزق وہاں پہنچا تو اس لیے اس کو رزق مانگا کہ اللہ اس کو ہمارا رزق بنا دیجئے کہ جب تک کہ ہم مکمل حق پر حمل کرنے والے نہ ہو جائیں ہے نا اس وقت تک ہم کو موت نہ دیجیے گا کیونکہ بڑا خسارا ہے دنیا سے ایک دفعہ چلے گئے پھر افسوس کے افسوس سے کیا ہوگا خون کے آنسو بھی بہائیں گے تو وہ وقت واپس نہیں آئے گا اس لیے دوستو دنیا عمل کی جگہ ہے جہاں پر نفس اور شیطان کے کہنے میں معاشرے کے کہنے میں سوسائٹی کے کہنے میں اپنے آپ کو ہم برباد نہ کریں بلکہ سنت اور شریعت کے مطابق اور اللہ اللہ تعالیٰ پر اپنی جان ساری اور وفاداری کو ثابت کریں یہ دنیا اس لیے اللہ نے دی ہے زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ پر فدا کریں اور دوسرا جو دعا کری ہے کہ وارن الباط الباط پر نہ نج رہا کہ ہم کو باطل باطل دکھلا دیجیے یعنی بعض اوقات انسان کو راستہ غلط نظر آ جاتا ہے اور اس کو معلوم نہیں تو باطل کو باطل کا علم بھی دے دیجیے کہ یہ باطل ہم غلط جا رہے ہیں ہم ہمارا راستہ غلط ہے نفس و شیطان کا راستہ ہے ہمیں اس دھوکے سے آپ خبردار کر دیجیے اور ورژنا جتنابا کہ اس سے اجتناب کو اس سے پرہیز کو ہمارا رسک بنا دیجیے یعنی جب تک کہ ہم آپ کی کامل فرما برداری نہ کر لیں اور نافرمانی سے کامل اجتناب نہ کر دیں ایک ایک گناہ نہ چھوڑ دیں سو فیصد جب تک گناہ نہ چھوڑ دیں اے اللہ اس کو ہمارا رزق بنا دیجیے اس وقت تک ہمارا موت ہماری موت نہ تو یہ ہے اس کو کہ سر سے پیر تک اللہ والے بن جائے ظاہر بھی ہمارا اللہ والا ہو جائے اور باطن بھی ہمارا اللہ والا ہو جائے ظاہری گناہ تو بتا دیے کہ سب سے بڑے گناہ یہی ہے گاڑی موڑنے کا گناہ چوبیس گھنٹے کا گنا حرام گنا اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا بھی یہ حرام تو فیصلہ ہے چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی سے کم گاڑی رکھنا حرام ہے ایک مٹھی گاڑی رکھنا بھاجی نہیں تو اور دوسرا دوسرا بڑا گنا اپنے ڈھانکنے کا ہے وہ بھی بتا دیا پاس بلا مینل مینا کاغیر مجھے جہنم میں جلے گا وہ حصہ جو اوپر سے آنے والے لباس سے رکھے گا جتنا حصہ رکھے گا جہنم میں جائے گا اور بعض لوگوں نے اس پہ استعمال کیا ہے کہ رسنا ڈھانکنا جو ہے وہ تکبر سے اگر ڈھانکے تو حرام ہے اور اگر تکبر نہ ہو تو ڈھانکنا چاہیے اگر ڈھک جائے تو حرج نہیں تو یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں دوسری بات یہ کہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے ذرا سا شبہ بھی ہوتا ہے دیتے ہیں نقصان کا شبہ ہوتا ہے مثلا ایک تالاب ہے یا یہ سمجھ لیجیے کہ دس گلاس پانی کے رکھے ہیں آپ کے سامنے بھرے ہوئے ٹھنڈے پانی اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک گلاس میں ناپاکی ہے یہ معلوم نہیں کون سے گلاس میں ہے لیکن میں کسی ایک گلاس میں ناپاکی ہے تو آپ یہ دس کے دس گلاس چھوڑ دیں گے کہ ہم یہ بھائی گندا پانی معلوم نہیں کس میں تو دنیا کے معاملے میں تو اتنی احتیاط دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہاں، حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بذریعہ وہی اس سے مستثنا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکبر سے خود مستثنا کرنا ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں اس کو اس کو بنیاد بنانا ٹھیک نہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے تھا اور وہی الہی سے تھا کیونکہ رسول جو کہتا ہے وہ ہمیشہ وہی الہی سے کہتا ہے اپنی اپنی زبان سے نہیں کہتا اس کی زبان اللہ کی زبان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتصال ہونے لگا تو آپ کے غلام تھے ان کو غلام کا بے دہانی میں اظہار لٹک رہا تھا ٹھکنا ٹھک رہا تھا تو اس جاگنی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا ارفع اظہار کیا غلام ارے اپنا ادار اوپر کر لو بتائیے تو یہ یہ کیوں ہے اور پھر یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی بخاری شریف کی حدیث ہے ماس من ملکا من الزار گیدار پنگار اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ تکبر سے اگر ہو تو پھر جنم میں جائے گا اور تکبر نہ ہو تو جنم میں نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے اس میں تو بالکل مطلب فرمایا معاذ اللہ من القابئی من الزار کے لہذا تپنے کا ڈھانکنا دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتیں اپنے ٹپنوں کو ڈھانک کر ہیں ان کو ٹپنے کھولنا گناہ ہے اور میں ڈھانکنا واجب ہے اور مردوں کے لیے جو ہے یہ حکم ہے کہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں اگر چکے ہوئے ہوں بیٹھے ہوئے ہوں لیٹے ہوئے ہوں ٹکنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں اور اگر ڈھانکنا ہے کپڑے ہی سے تو موزہ پہن میرے مشید میزان فرماتے تھے کہ موزہ چاہے آپ برتن تک کروا لیں ہم منع نہیں کریں گے لیکن یہ کہ اگر ڈھانکنے ہے لیکن ڈبا ہو لنگی ہو پتلون ہو کوئی بھی لباس جو اوپر سے آ رہا ہے وہ اس کو تٹنے سے اوپر رکھتے ہیں اور اتنا اوپر رکھیں کہ سامنے سے آنے والے کو بدگمانی بھی نہ ہو کہ یہ کہیں ٹکنا ڈاکے ہوئے سر اوپر سے لے کر نیچے تک تو یہ مولوی صاحب معلوم ہو رہے ہیں لیکن ٹکنا ڈھاکے ہوئے ہیں تو یہ ایسا بھی نہ ہو کہ ٹکنا اتنا اوپر کا لباس لٹک رہا ہو تو ٹپنے کو کے قریب قریب ہو اس کو واضح اوپر رکھے اصل تو سنت جو ہے وہ آدھی پنڈلی آدھی پنڈلی پہ جو صاحب یہاں ہونا چاہیے سنت یہی ہے لیکن میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس زمانے میں بھائی کہ اتنا اوپر رکھو گے لوگ ڈر جائیں گے کہیں گے وہ یہ تو بڑا مشکل کام تو جو جائز صورت ہے اس کی اتنا کر لو بس نجات ہو جائے گی اللہ کہ کٹنے سے اوپر اوپر رہے تو اسی طرح سے یہ ویب ظاہر ہو گیا اور ایک باطن بنانا ہے یہ ذرا مشکل کام ہے باطن بنانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئی نہ ہے رگڑے لاکھ کھاتا ہے تھوڑے اس کے لیے رگڑ کھانی پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس طرح دنیا کا کوئی کام مشکل اٹھائے بغیر نہیں ہو سکتا پانی بھی پینا ہو تو انسان کو اٹھ کے پینا پڑتا ہے کچھ تو مشکل اٹھانی پڑتی ہے اور یہاں تو بھائی اپنے ظاہر کو باطن کو بنانا باطن میں کیا کیا خرابیاں ہیں دل میں گندے خیالات کرانا بدگوانی رکھنا کسی سے حسد کرنا کسی سے کینا رکھنا دوز رکھنا عداوت دشمنی رکھنا یہ سب باطنی گناہ ہے اور سب سے بڑا کتنا تو یہاں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری پوری عمر اس بات پہ لگائی کہ یہ ایک کام اگر ہو جائے جو نفس کے اوپر بڑا بار بنتا ہے نگاہ کی حفاظت نگاہ کی حفاظت کا اور فرمایا کہ نگاہ جو ہے وہ سرحد ہے اور دل اس کا دارالخلا ہے نگاہ سرحد دل دار الخلافہ ہے اگر سرحد سے دشمن حملہ کرتا ہے تو سیدھا کا دار الخلافے پہ جا کے حملہ کرتا ہے اور جب دار الخلافے پہ قبضہ کر لیتا ہے تو ساری جو یہ ہماری چھ فٹ کی سلطنت ہے اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے کیوں قرآن حدیث پاک میں ہے اللہ ان نفیل مد قبضہ ہے نا یہ تو دیکھو خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے ادھر فلاحت صلح الجسد کلو اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو ہے نا اور فصد فسد الجسد کل اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو سارا جسم بے چین پریشان اور فساد میں مبتلا ہو جائے اللہ وحی پھل خبردار ہو جاؤ یہ دل ہے دل دل کی اصلاح پر جو ہے اتنی ضرورت ہے اس کی اتنی ضرورت ہے دوستوں کہ آپ خوشی نہیں کی کتنی سخت ضرورت ہے جس طرح ظاہر بنانا ضروری ہے وزر واحر الاسم و باطنا کہ اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو دوستو ظاہر کو ماشاءاللہ ہم بنا ہی لیتے ہیں لیکن باطن بنانے کی فکر ذرا کم ہوتی ہے اس میں مجاہدہ بھی ہوتا ہے اس میں دیکھیے اتنا بڑا ایک عید دل کا ہے تکبر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دل میں رائے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے ایک آدمی جو ہے وہ خوب عبادت کر رہا ہے اور تصبیار بھی کر رہا ہے تلاوت بھی کر رہا ہے خیر خیرات بھی کر رہا ہے عمرے بھی کر رہا ہے دل میں ایک ناز پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں کوئی تعطر بات نہیں ہے دل میں ناز پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں اور دوسروں کی حفاظت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی گانے سن رہا ہے کچھ ہم نے بڑا ذرا چلے بھی لگا لیے ہم نے سال بھی لگا لیا ناز پیدا ہو گیا ایک شاعر فرماتے ہیں کہ ناز تقوا سے تو اچھی ہے نیاز رندی ناز تقوا سے تو اچھی ہے نیاز رندی جائے زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے یعنی میں اپنی نگاہوں میں گرا رہا ہوں کہ میں کیسا گناہ ہوں میں کتنا کمزور ہوں نہ مجھ سے نفلی عبادات ٹھیک سے ہوتی ہے نماز میں نیت باندھتا ہوں تو مجھے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں آتی ہیں کہ ابھی بازار سے انڈا ڈبل روٹی خرید کے لانا ہے کبھی کچھ لانا ہے تو نماز کو اللہ کے لائق نہ ہوئی ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لیتے ہیں اور میں کہ اگر کسی کو ہزاروں خیالات بھی آتے رہے نماز میں تو چونکہ خیالات آنا اختیاری نہیں اختیار سے خیالات لانا ازدن اس کو لانا ایک دفعہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان کو کچھ بھول پڑ گئی چار رکعت پڑی ہے کہ تین رکعت پڑی ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ اللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تین ہی رکعت پڑھی سارا مجمع کہہ رہے نہیں امام صاحب آپ نے چار ہی رکعت پڑھی امام صاحب بھی بیٹھے بہت غور سے سن رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی سارا مجمع کہہ رہے نہیں ہے چار رکعت پڑھ لی وہ کہہ رہے نہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تین ہی رکعت پڑھی کہ اچھا بھائی کوئی دلیل لاؤ تو بات تمہاری مانے انہوں نے کہا میری چار دکانیں ہیں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں ابھی تین دکان کا حساب ہوا ہے چوتھی نہیں ہوا لیکن فرمایا کہ خیالات کے از خود آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے خیالات کا آنا نماز کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول ہے بس کام کرنے کا یہ ہے فرمایا کہ اعزاز ضروری ہے نا اعزاز فرض ہے حضوری فرض نہیں حضوری ہمارے اختیار میں نہیں اعزار مطلب بار بار اپنے دل کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر لینا بار بار اس کو خیال رکھنا کہ ہم نماز میں ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں آیات پڑھ رہے ہیں تصدیق کر رہے ہیں تو اس کے طریقے بھی ہیں نماز میں دل لگانے کے جس کو کوئی ایسی بات ہو جو مسائل ہو نماز میں اس کو اس کو بتا دیجیے کیا طریقہ ہے نماز میں دل لگانے کا تو غرض یہ کہ اگر خیالات آتے رہیں تو اس سے نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ہاں اب خود جو خیالات لائے گا وہ ہو رہا ہے تو اب خود خیالات ایک ہزار بھی خیالات آ جائیں نماز میں نس نہیں آئے گا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پھر دوبارہ اس میں فوراً اس کا اظہار کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں بس یہ کافی ہے نماز کے انشاءاللہ قبول ہونے کے لیے اور پورا ہونے کے لیے تو غرض یہ ایک چیز ہے تکبر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی یعنی خطرناک بات فرمائی کہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے عالم ہے کتابیں پڑھ لی بڑی بڑی کردار پیدا ہوگی علم کا پندار بڑی مشکل سے مٹتا ہے ہاں علم جو حاصل کرتے ہیں اکثر وہ لوگ اہل اللہ کے پاس جانے سے کتراتے ہیں وجہ کیا ہے علم کا پندار پیدا ہو جانا ہم بڑے عالم ہیں بڑی کتابیں پڑھی ہیں اب اب اگر خدا نخواستہ علم ہے ضرور بے شک مانتے ہیں لیکن اگر دل میں سے قبول ہے ناز ہے پندار ہے تو پھر یہ یہ کہاں قابل قبول ہوا یہ تو جہنم میں جانے والا ہے نا خدا نخواستہ اسی لیے دوستوں یہ جو قلب کی جو بیماریاں ہیں باطن کی ان کو ان کی صفائی قلب کی صفائی بہت ضروری ہے تکبر ہے وجوب ہے تکبر کی دو خاصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامتیں بیان کی تکبر کیا ہے فرمایا کہ بطر الحق وقت الناس یہ حق کا انکار کرنا اب آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ گاڑی رکھ لیجیے کہتے نہیں گاڑی دین میں کوئی ضروری نہیں یہ سنت ہے رکھ لیا رکھ لیا نہیں جب بڑے بڑے علماء بزرگان دین مشاعر فقا سب کہہ رہے ہیں اور پھر اجماع کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور اس کو کترانا منڈانا حرام ہے تو اس کو اگر یہ اگر یہ کمزور ہے رکھتا نہیں ہے تو وہ بات اور ہے لیکن اگر اس کا انکار کرتا ہے جیسے ٹپ میں ڈاکنے کے لیے کہا تھا یہ سب جہل جہلوں کی بات یہ یہ جملہ کہنا یہ بہت خطرناک جملہ ہے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ایک مسلمان ہے عورت نے اپنے بچے کو کہا اس نے کٹنا کھولا ہوا تھا اس نے کہا کہ تم کیا دہلی والا لباس پہنے ہو تو یہ سستی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اس نے کیسی خطرناک بات کہی ایسے ایسے جملوں سے تو انتہائی احتیاط کرو اور ایسے جملے بولنے والوں سے بہت دور ہو کیونکہ یہ یہ جملے کبر تک پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ داڑھی کے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا نکاح ہی نکاح سے ہی جاتا رہا ایسی بات اس نے کہہ دی شرعی حکم کے خلاف کوئی بات ایسی کہہ دی کہ وہ اس کا نکاح نکاح بھی ٹوڑی پھر اس کو تجدید نکاح کرنی پڑی تجدید ایمان کی پھر تجدید نکاح کرنی پڑی تو خیر یہ تو بات ایسی آ گئی تھی درمیان میں لیکن بات یہ ہے کہ بطر الحق حق کا انکار کرنا اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ نہیں یہ سب ایسی یہ بات بڑی خطرناک یہ علامت تکبر کی فرمایا کہ دو علامتیں ہیں تکبر کی بطر الحق حق کا انکار کرنا و بنت الناس اور لوگوں کو حقیق جانا یہ بیماری ایسی پل جاتی ہے دل کے اندر کہ لوگوں کی حقارت دل میں ہوتی ہے صاحب ہم تو بڑی صحبتوں میں جا رہے ہیں اور بیت بھی ہو گئے ہیں اور اولیاء کی صحبت میں بھی جا رہے ہیں اور تصویر پکڑے ہوئے ہیں صبح شام اللہ اللہ ٹکٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ تو بس ایسی ہے نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے بس کام ہو گیا دوستوں بہت خطرہ ہو گیا بہت خطرہ کسی کو بھی ہٹے نہ جانا کتنے واقعات ایسے ہوئے بھائی گلزار ابراہیم ایک کتاب ہے اس کے اشار حضرت والا نقل فرما دیتے بیر کو مسجد کرے مسجد کو دیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات بدل دیتے ہیں بعض لوگوں کے اچھے خاصے منتقی لوگ تھے ان کا خاتمہ خراب ہو گیا بعض وجوہات کی وجہ سے ایسے ہی خراب ہوتا کچھ وجوہات ہوتی جس کی وجہ سے ان کی شام شامت عمل کہاں پہنچا دیتی ہے اور بعض لوگ جو ہے بہت ہی دنیا دار معلوم ہوئے لیکن آخری انجام ان کا بہترین ہو گیا یہ پلٹتے رہتے ہیں حالات اس کو فرمایا دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر کہتے ہیں مندر دیر کو مسجد کرے مسجد کو غیر غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر یہ کیسے کیسے تاریخ بھری پڑی ہے ایسے ہی اہلیہ لوت نبی ہو کافرہ اور لو جائے فرعون ہو گئے طاہرہ فرعون کی بیوی ایمان کیا آئی ہے اور کیسا گھر تھا کفر کا فرعون کا ایمان لیا اور لوت نبی پرانی شریعت میں کافر بیوی کو رکھ سکتے تھے اس لیے حضرت لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر اور اہلیہ لط نبی ہو کافرہ اور زوج فرعون ہو طاہرہ اور زادہ آزر خلیل اللہ ہو بت کراش کا بیٹا اللہ کا خلیل ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو نبی کا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے جہاں نبی کا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے وہاں یعنی گمراہ کا بیٹا گمراہ کا بیٹا خلیل اللہ ہو رہا ہے کیسی عجیب دنیا ہے فہم سے بالا خدائی ہے تیری عقل سے بہتر خدائی ہے تو میرے دوستوں کسی کو حقیر نہ جانا کسی کو یہ مت سمجھو کہ بڑا گناہ کار ہے اپنے ہی آپ کو سب سے کم کر جانا کہ بھائی معلوم نہیں کہ میں مجھے داڑھی بھی ہے نماز بھی ہے ایک احتمال قائم کر لوں فرض کر واجب فرض کرنا فرض ضروری نہیں ہے کہ فرض یقیناً ہو کہ بھائی ہم ہیں ہی گرے ہوئے نہیں احتمال قائم کرنا ہے معلوم نہیں ہماری شکل اللہ کو پسند کی ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہمارے اعمال اللہ کو پسند ہے کہ نہیں معلوم نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں یہ ایک احتمال قائم کر لینا کافی ہے تو یہ ہے دل کی بیماریاں اس قدر ہیں دیکھیے تکبر ہو گیا عجوب ہو گیا عجوب مانی خود پسند تکبر کی دو علامت ہیں اور عجوب بھی اس کی ایک شار ہے مگر اس اس کی علامت ایک ہی ہے کہ اپنی ہی اپنے ہی آپ کو بس آئینے میں دیکھ کے اپنی چپٹی ناک کو بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت جانتا ہے ناک چپتی ہے لیکن کہتا ہے واہ کیا بات ایک ہفی جا رہا تھا جنگل میں اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا تو اس کو آئینہ دیکھا تو اٹھا کے دیکھا ارے پیلے پیلے دانت کالے رنگ کا چہرہ اور یہ ایسے بھدے ہونٹ اور یہ سب کچھ پھینک دیا اس کو کہا جبھی اچھا، تجھے کسی نے جنگل میں پھینک دیا سورج کرنی تھی آئینے نے آئینہ دکھلا دیا کہ تم کیسے ہو تو اس کو پھینک دیا تو دوستو اپنے حسن دیکھو اگر کسی محبوب کے پاس جاؤ کسی کسی معشوق کے پاس اور اپنے ہی حسن کو دیکھتے رہو تو وہ ایک لگائے گا کہ اگر تم مجھے دیکھنے آئے مجھ سے ملنے آئے یا اپنے حسن دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کیسی جمیل ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بالکل کامل اور لامحدود ہیں ہماری اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہمارے اعمال کی کیا حیثیت لیکن وہ اپنے کرم سے قبول فرماتے ہیں ہمارے ٹوٹے ٹوٹے اعمال کو بھی قبول فرماتے ہیں لیکن اس پر ناز کرنا اور تکبر کرنا یہ بیوقوفی ہے حماقت ہے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی سڑی ہوئی کھاد سے اللہ تعالیٰ خوشبودار پھول ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سڑی ہوئی کھاد سے اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی کھاد کو اگر منہ میں رکھو تو تھو تھو کرو کوئی رکھے گا بھی نہیں پسند بھی نہیں کرے گا لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیز نکال رہے ہیں خوش ذائقہ خوش نما خوشبودار پھل نکالتے اللہ تعالیٰ کیسی سڑی ہوئی چیز سے اب اگر کھاد کہے کہ یہ ہمارا کمال ہے دیکھا ہم نے کیسا خوش ذائقہ ارے تو تو سڑی ہوئی ہے یہ تو اس کا کمال ہے یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ سڑی ہوئی کھاد سے تم تم جیسے خوش ذائقہ پھل کو اور خوشبودار پھل کو خوش نما خوش رنگ پھل کو نکال اللہ تعالیٰ رسیلا رسیلا بنایا تو ہاں، یہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پہ رکھی ہیں کہ دیکھو اس میں ہماری ہماری اتفاق کا مشاہدہ کرو کہ ہم سڑی ہوئی کھاد سے خوشبودار پھول بھی پیدا کریں کیسی خوشبو پھول بھی بعض اوقات مست کر دیتی ہے اور کتنی نرم و نازک اس کی پتیاں ہوتی ہیں حالانکہ مٹی کتنی سخت چیز ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کیسے خوشنما پھول نکالتے ہیں تو وہی یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ ہم جیسے سڑے ہوئے ہمارے پیٹ میں گو بھرا ہوا ہے اس سے ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے تو ہاتھ سے پاؤں سے گندے گندے اعمال صادر ہونے تھے یہ تو ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس سڑی ہوئی کھاد سے اچھے اعمال صادر کروا دیے ہے نا اور پھر انہیں خود ہی ان کو قبول بھی فرما رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ میں پکڑ کے باپ کچھ لکھوا دیتا ہے اور پھر کہتے بیٹا شاباش خود ہی لکھوایا نا رہے شاباش بس یہی ہے کار فرما تو لطف ہے ان کا ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے اب یہاں بیٹھ کر اگر ہم ناز کریں وہاں ہم نے کلام بات پہنی پڑی زبردست سے ارے اوپر ہی سے بھی عرض کر رہے تھے کہ بھائی وہ پوپل کھول دیتے ہیں تالا کھول دیتے ہیں تو کچھ نکل جاتا ہے جو اچھا ہے وہ ان کی ان کی آتا ہے اور جب پوپل بند کر دیتے ہیں تو کچھ بھی بات نہیں ہوتی اتنی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم وہاں سے چلے کھلا کھلا مضمون بیان کرنا ہے لیکن یہاں آتے تک کچھ الٹا نہیں ہو گیا کچھ اور ہی بیان ہو گیا ہر دفعہ جب تیاری کر کے آئے تو وہ بالکل ہی الگ بات مضمون نکل گیا تو یہ سب سب ان کی آکار ہوتی ہے اپنے اوپر ناز کرنا تکبر کرنا کہ ہم کچھ ہو گئے اور ہم اتنے درو شریف ہزار ہزار دفعہ پڑھ لیں ابھی کیا بتائیں آپ کو بدلہ یہ بعض اوقات اس قدر کردار لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑا خطرناک پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے تو اسی طرح جو عرض کر رہا تھا کہ بدگمانی یہ بھی دل دل کا ایک مرض ہے باطنی مرض ہے دوسرے بھائی کے خلاف بدگمانی پیدا کر لینا کہ یہ ہمارا برا چاہتا ہے یا ہم کو حقیق جانتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے یہ سب اور خاص طور سے گھروں کے اندر ساس بہو نندے آپس میں بھاوجیں یہ ان کے اندر شیطان کو اتنی تیزی سے بدگمانی ڈالتا ہے اور جھگڑے کروا دیتا ہے تو یہ بھی ایک مرض ہے ایسے ہی جو ہے وہ حسد کا مرض ہے جو ہے ایسی بری بلا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے اور آدمی غم گل غم میں گل گل کے ختم ہو جاتا ہے فرمایا ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے تو پھر افسوس تم کیوں بن رہے ہو بعض لوگ دوسرے کی مال و دولت کو دیکھتے یا کوئی نعمت کو دیکھتے ان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا خرابی کی ہمیں کیوں نہیں کیا اللہ نے یہ اعتراض بھی پیدا ہو گیا اور اس کے سے حسد حسد کی علامت کیا ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے اس کے زوال کی فکر کرنا کہ کسی طرح نعمت اس سے چھین جائے یہ حسد کی علامت ہے اور یہ ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بلا دیتی ہے اور وہ بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے اسی لیے فرمایا کہ ایسے کھا جاتا ہے یہ نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے فرماتے ہیں کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کہتے افسوس تم کیوں مل رہے ہو کیوں تم افسوس کر رہے ہو کہ ہمیں نہیں ملا ارے جو اس کے لیے مفید تھا اللہ نے اس کو دیا جو تمہارے لیے مفید تھا وہ تم کو دیا تم اس حال میں خوش رہو وہ اس حال میں خوش رہے یہی بندگی ہے یہی غلامی ہے تو حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو یہ بہت سی دفعہ کاروباری لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے آمنے سامنے دکاندار اس کو وہ دیکھ دیکھ دیکھ کے گھل رہا ہے کہ اس کے پاس گاہک ہے میرے پاس نہیں ارے اپنے آپ کو دیکھ سامنے کیا دیکھتا ہے اصد یاد میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض یہ تو خدا کا فیصلہ ہے جس کو چاہے جو چیز کو کسی کو منصب عطا کر دیا کوئی عالم دین ہے کسی کو اعلیٰ منصب عطا کر دیا اب اس سے جلد پیدا ہوگی اس کو کیوں ملی یہ منصب ہمیں کیوں نہیں ملا فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض بھائی ان کے کام ہے کسی کو اوپر لے گئے کسی کو نیچے کر دی تم اگر اللہ کی رضا میں راضی رہو ان کی مرضی پر راضی رہو اور ان کی مرضی کے مطابق اعمال کرتے رہو تو تمہیں نچلے درجے میں وہ آسمانوں سے اوپر لے جائیں منصب سے کیا ہوتا ہے دنیا کے منصب سے کیا ہوتا ہے تو فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو یہ حسد ایسی بری بیماری ہے ایسے ہی روز رکھنا کسی سے عداوت رکھنا کسی سے انتقامی کیفیت رکھنا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا یا ہماری مرضی کی بات نہیں اب انتقام لینے کا جذبہ دل میں پیدا ہو گیا غصہ آ گیا اب اس سے انتقام لینا فرمایا کہ انتقام لینے والا ولی نہیں ہو سکتا اور کبھی کوئی ولی انتقام نہیں لے سکتا یہ اولیاء کی شان ہے کہ وہ کبھی انتقام نہیں لیتے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں ان کی نظر صرف اور صرف اللہ پر رہتی ہے کہ بس میرا مولا مجھ سے راضی رہے دنیا کے جھگڑوں میں وہ پڑتے نہیں تو یہ کینا رکھنا اور بھوک رکھنا عداوت رکھنا یہ سب باطنی بیماریاں ہیں جھوٹ کی بیماری غیبت کی بیماری یہ سب بات ان کا تعلق باطنی بیماریوں سے ہے باطن کو اپنے بنانا بہت ضروری ہے دوستوں اور اس کے لیے باقاعدہ محنت کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی مرشد کامل کو پکڑے اور اپنے حالات کی اطلاع جس طرح ڈاکٹر کو کرتے ہیں بیماری کی اطلاع ایسی باطنی بیماریوں کی اطلاع کرے اور ان کی تجاویز پر پھر عمل کرے پابندی کے ساتھ اور طریقہ یہی ہے کہ ایک ایک بیماری کو لکھے اور اس پر جب تک مقاومت نہ ہو جائے اس کے علاج علاج علاج کر کے اس پر پوری قدرت نہ ہو جائے مغلوب نہ ہو جائے وہ رزینہ اخلاق رضیلا وہ مغلوب نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے پیچھے لگا رہے کوشش کرتا رہے جب وہ مغلوب ہو جائے پھر دوسری اپنی دوسری بیماری کو لکھے اس طرح سے کرتے کرتے ان ایک دن کل مصفہ مجلہ اور مذکہ ہو جائے گا باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو گویا دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لے بس کی کافی ہے آج معلوم نہیں میری بات سے فائدہ ہوا کہ نہیں یہ مضمون جو ہے یہ بہت ضروری ہے باطنی بیماریوں کا علاج ظاہر تو الحمدللہ بنا لیتے ہیں ہم لوگ لیکن باطن کو بنانے کی فکر ذرا کم ہے ہم لوگوں کو تو اس کے جو ہے بہت ضرورت ہے اور جب تک باطنی ہے اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ نگاہ کی حفاظت تو نگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی تو دل گندا رہے گا دل گندا رہے گا دوستوں تو دل گندا رہے گا تو اللہ کو کیسے پائیں گے کیسے زندگی میں چین اور سکون آئے گا لوگ کہتے سکون سکون سکون کہاں سے آئے گا سکون تو اللہ کے پاس ہے اور وہ ان کو دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اپنے آپ کو سب سے لے کر پیر تک ظاہر باتیں ان کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں تو یہ چیز ہے دوستوں کہ یہ حضرت والا جو فرمایا کرتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت اس دور کا سب سے بڑا فتنا ہے بد نگاہی فتنا ہے نگاہ کی حفاظت کرنا جو ہے اس دور میں بڑا مشکل کام شرعی پردہ کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن بات یہ ہے دوستوں کہ کرنا تو پڑے گا نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں جانا کس کے پاس پھر جب وہ کان کھینچیں گے کہ بتاؤ اب کیوں ہمارے رسول کی باتوں کو کیوں جھٹلایا عمل نہیں کیا تو جھٹلانا ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں شاید قدرت ہے اور ومن میں قال رسم خیر ومن عمل میں قال ضرورت شر یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا دنیا پھر وہاں کیا جواب دیں گے پھر کیا یہ کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دیجیے تو یہ تو ممکن نہیں ہے جو کرنا ہے وہ آج ہی تو کرنا ہے تو بھائی مشکل تو ہے لیکن مشکل اٹھانے پر انعامات بڑے پڑے ہیں دنیا بھی اس کی جنت بنا دی جاتی ہے رزق میں اس کے برکت ہوتی ہے تقوا کے انعامات ہیں میں تق اللہ یجا الغو مخرجا مشکلات سے آسانی دیں گے اس کو جس نے تقوا اختیار کیا رزق ہمیں نہیں سلایا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور معی اللہ یجاللغوب فرقانہ اس کو ایسی بادل اور حق کی قمیض دیں گے نور فارش دیں گے نور فارش اور تقلّہ یجعل لہو میں نام رہی یوسرا اس کے کاموں میں ہم آسانی پیدا کرتے ہیں اور مشکلات سے اس کو نجات دیں گے اور رزق میں اس کو برکت دیں گے اور ایسی بے گمان اس کو رزق عطا کریں گے اور بہت سارے انعامات ہیں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کی دنیا جنت بنا دی جائے جنت سے بڑھ کر اس کو مزہ آتا ہے ولیمن خاف اور ابھی جنتان جو ہمارے ڈر سے رہا ہم سے ڈرتا رہا نافرمانی سے بچتا رہا ہمارے خوف کی وجہ سے ہم اس کو دو جنتیں عطا کریں گے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک جنت اس کی دنیا ہی جنتان مانے دو جنت دوسری جنت ایک تو جنت اس کی دنیا میں بنا دی جائے گی کہ ان کی دنیا ماں حضور المولا کہ ہر وقت اس کو اپنے مولا کی حضوری حاصل ہو خالد جنت کو دل میں لیے بیٹھا ہے مانا کہ نیل گلشن جنت تو دور ہے ابھی مرے گا پھر جنت ملے گی عارف نے دل میں خالد جنت لیے ہوئی اللہ کو دل میں لیے ہوئے کہاں خالق اور کہاں مخلوق ایسی جتنی جنتوں کے وعدے بڑی بڑی ہیں ایسی ایک کروڑ جنتیں بھی اللہ پیدا کرنے کے خاطر ہیں لیکن جی؟ تو اس سے بھی بڑی ذات آپ نے دل میں پالی تو جنت اس کے آگے کیا چاہیے خالق لذات عالم کو آپ نے دل میں پا لیا میرے منشی فرماتے تھے کہ ایک آدمی اگر چاہے کہ میں سیب کھا لوں تو ایک پاؤ سیب کھا لے گا آدھا کلو سیب کھا لے گا انگور بھی رکھے ہیں اور کیلے بھی رکھے ہیں ہر قسم کے فروٹ رکھے ہیں قورمے بریانی کباب بھی رکھے ہیں اور گنے بھی رکھے ہیں تو کتنا کھا لے گا شامی کباب کتنے کھا لے گا لیکن ایک شخص نے اس خالق لذات عالم کو پا لیا ایک اللہ کا نام لیا زبان سے اللہ کا محبت کے ساتھ جب دل پاک اور صاف ہو گیا اس کے بعد جب اللہ کا نام اس کے منہ سے نکلا تو اس میں بامسمہ ہو گیا اس میں بامسمہ ہو گیا اللہ کا نام منہ سے نکالا تو وہ مزہ آیا کہ گویا کے سارے عالم کی لذات ایک کیپسول میں گھل کر دل میں داخل ہو گئی وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے پڑھ کے پائے ارے یارو جو خالق ہے شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا نظر نلزت پوچھ پھر بکرے خدا کی حلاوت نام پاکے کی بریا یہ دوست کو حاصل کرنا ہے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے بعد جب اللہ کا نام لے گا تو وہ مزہ آئے گا کہ زمین و آسمان کے خزانے اس کے سامنے ہیچ ہیں سلطنتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے اپنے تخت پر اڑ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر تخت تھا بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی جنوں پر حکومت ان کو تھی ہواؤں پر حکومت ان کو تھی اور پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے تو ان کا ایک تخت ہوا کرتا تھا اس تخت پر وہ اپنے وزرا کے ساتھ بیٹھتے تھے کئی لاکھ کرسیاں اس کے اوپر ہوتی تھیں وہ تخت پورا اڑتا تھا اور اپنے مقام سے اڑ کر یہ افغانستان میں کوئی مقام ہے وہاں تک جاتا تھا بیت المقدس سے ہوتا ہوا تو ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے اور قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا صبح میں اور ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا شام کو اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتے تھے برو ہوا شاہ رخ و رواں ہوگا شاہ یہی ہے نا تو ایک دفعہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا آسمان تک گیا تو فرمایا حکم دیا ہواؤں کو کہ یہ کہاں سے نور نکلا ہے ذرا اس شخص کو ہمارے پاس لے کے ہوا نے آنند فانند اس شخص کو تخت پہ پہنچا دیا پوچھا کہ اے شخص کو نے کیا عمل کیا ہم نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے نکلا اور آسمان تک چلا گیا کیا عمل تم نے ایسا کیا تو کہا کہ میں نے یہ کہا تھا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا میں نے کہا تھا سبحان اللہ اوتیا یا داؤد سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات عجیب شان ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے سبحان اللہ کہنا یہ عجیب بات ہے کیا شان ہے اللہ کی کیا عجیب شان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آل داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا شان آپ نے عطا فرمائی کیا سلطنت عطا فرمائی میں نے تو یہ کہا تھا کہا کہ تیرا جو یہ سبحان اللہ کہنا ہے یہ سلیمان کی ساری تخت و تاج و سلطنت سے ہے اس لیے کہ سلیمان کا یہ تخت و تاج ایک دن فنا ہونے والا ہے اور تیرا یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا نہ یہ اللہ کی یاد خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں سب سلیمان تھا اللہ والے بوریا چٹائی پہ بیٹھے ہیں نادان اور کم سمجھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بیوقوف ملا بنے ہوئے بیٹھے ہیں پرانے زمانے کے کیا ان کو حاصل ہے ارے ان کے دل کے اندر جو دولت ہے اس کو اگر تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے تو فرمایا کہ بادشاہ نے سلطنت جو ہے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر تلواریں لے کر دوڑ پڑے کہ دولت ہم کو مل جائے قلب میں جو ہے فقیروں کے دل میں جو دولت ہے یہ وہ والے فقیر نہیں جو سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں اور بدماشوں کی طرح ایسے بھی پیر ہے حضرت نے بتایا کہ بمبئی میں ایک پیر تھا جو ایک عورت اس بغل میں ایک عورت اس بغل میں اور ادار کو پکڑے ہوئے ہیں ایسے بھی ہیں اور لوگ ان کے مداح ہیں مداخ کے ہیں وہ جو حرام کاری ہو رہی ہے وہ اس کے عاشق ہیں اور اور حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص کا معلوم ہوا کہ وہ اس شخص سے مرید ہوا ہوا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کی اس کی بیت کو توڑنا تم پر واجب ہے ضروری ہے بیت کو توڑ دو تم پسند کر دو اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں وہ وہیں سے وظیفہ مارے گا ایسا کہ میری ٹانگ توڑ دے گا ڈرایا ہوا بھی تھا حضرت نے فرمایا کہ بھائی پہلے میں اپنی ٹانگ دے دوں گا میری ٹانگ توڑ لے بھائی تو صحیح جگہ لگ جائے بہت سمجھایا بجھایا تو پھر وہ ایک عالم سے پید ہوئے بڑے عالم سے تو غرض یہ کہ دوستوں یہ جو یہ وہ والے فقیر نہیں اگر صحیح اللہ والوں کی قلب کی دولت کا انسان کو اندازہ ہو جائے بادشاہوں کو اندازہ ہو جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس دولت کو حاصل کریں لیکن فرمایا کہ یہ دولت تلواروں سے نہیں ملتی یہ تو اپنے آپ کو کسی مشکل کامل کے پاس مٹانے سے ملتی مٹانے سے اپنے نفس کو مٹانے سے اپنی خواہشات کو مٹانے سے بہرحال متفرق باتیں میں نے عرض کر دی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ امید ہے رکھتا ہوں کہ مجھ کو بھی نفع ہوگا اور آپ کو بھی نفع ہوگا اگرچہ بیان کی وہ صورت نہ رہی لیکن بس وہی بات ہے کہ اللہ سے ٹھیک مانگ کے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مضمون نافع ہو میرے لیے سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی بنانے کی توفیق دیں اور باطن کو بھی بنانے کی توفیق کریں دوستوں دنیا میں آیا انسان اسی محنت کرنے کے لیے آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تو مدع چند سر اپنے گھر چلے ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا تو مدے چند سر پہ اپنے گھر چلے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں وہاں سے تو کچھ مطالبہ نہیں تھا بس اتنا ہی تھا کہ تم ہمارے ہو کے رہنا ہمارے ہو کے رہنا بس اتنا ہی مطالبہ تھا وہاں سے اور اس پہ بھی انعامات پہ انعامات تو وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے اللہ میں یہ بھی تھا بیوی بھی تھی بچے بھی تھے کاروبار بھی تھا یہ مسائل بھی تھے وہ مسائل بھی تھے ارے مسائل تو سب تم نے خود اپنے پیدا کیے ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ ان دنیا خل قتل کم و ان تم لینا ارے ساری کائنات ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی خادم ہے یہ سورج چاند ستارے بتائیے یہ گرمی پہنچا رہا ہے سورج اللہ پکڑا ہے اس سے تو ہماری خدمت ہو رہی کہ نہیں یہ سورج جو گرمی پہنچا رہا ہے سمندر سے پانی بخارا تو اڑا رہا ہے بارش ہو رہی ہے خدمت ہماری ہو رہی کہ نہیں اور اسی سورج سے آج بجلی بھی بنائی جا رہی ہے تو خدمت ہماری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی یہ مویشی کس کام کے لیے ہیں یہ چارے کھا رہے ہیں وہی چارہ جو سورج نے غلہ پکایا اور اس کا پودا نکلا اور اس کو کھا رہے ہیں اب مویشیوں کا گوشت ہم کھا رہے نہیں کھا رہے تو خدمت کس کی ہوئی انسان کی خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی ستارے بکھرا دیے آسمان میں اور ان سے راستہ تلاش کر رہے ہیں تو ہماری خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی تو ان دنیا کو یہ قدمت ہماری سارے تمہارے خاطر ہیں تم اللہ کے ہو جاؤ تو یہ سارے تمہارے خدمت کرتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے ان نقم پولیس پل آ تم کو تو اپنے ہم نے آخرت کے لیے چنا تھا تم کو تو ہم نے اپنی یاد کے لیے بھیجا تھا تم کہاں لگ گئے اس کو فرمایا کہ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تو متے ہیں اپنے چند سر اپنے گھر چلے اور وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو تو بھول اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی زندگی کی قدر کی توفیق عطا ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قیمتی کی بنانے کی کوہری بتا رہا ہوں جو آدمی جتنا زیادہ صالح بنے گا جتنی زیادہ اس کا طریقہ تو معلوم ہی ہے کہ جتنی زیادہ سربت میں رہے گا صالحین کی اتنے ہی اس کا ایمان قوی اور اس کو کیفیات احسانی نصیب ہوں گی اور جن کیفیات احسانیہ سے یہ عمل کرے گا اس کا عمل اتنا ہی قیمتی بنے گا ایک عام آدمی کا عمل اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا وجہ کیوں فرق ہے قیمت کس بات کی ہے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس دور میں جو صحبت صالحین میں رہے گا اس کا عمل قیمتی ہوگا جو صحبت میں نہ رہے گا اس کا عمل نسبتاً کم قیمتی ہوگا اور خطرے میں بڑا زبردست رہے کیونکہ صحبت اولیاء کے بغیر صحیح راستے پر چلنا بہت مشکل ہی ہے بس ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں مانگنا بھی سکھایا ہے نا سراط الدین انعام تعلیم پہلے مانگا ایک دن سراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سراط مستقیم سیدھا راستہ جو آپ تک پہنچتا ہے نا سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہو اور کون سا راستہ ہے سراط الدین انعام تعلیم جن پر آپ نے انعام فرمایا وہ والا راستہ ہمیں چاہیے اللہ نے تو ان لوگوں کا راستہ کیوں مانگنا سکھایا اللہ نے یوں نہیں فرمایا بس ہماری کتاب پڑھو اور ان سے بھی مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا راستہ بس دے دیجیے نہیں سراط اللہ دینا انے اس پر چلنا پڑے گا اور پھر ان کو فرما دیا کونو ماں خالصین ان کے ساتھ رہو گے پھر راستہ بھی تمہیں مل جائے گا ان شاء اللہ تو عمل کی قیمت بناؤ عمل کو اپنے بڑھیا بناؤ لمحات کو اپنے قیمتی بناؤ لمحات کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو جھوٹ میں غیبت میں بدگمانی میں گانے بجانے میں نگاہ نگاہ کی خرابی میں ان چیزوں میں مت استعمال ہونے کو ایک دن دنیا سے جانا ہے اس کے بعد مزہ ہی مزہ ہے جو نیک والے ہوں گے ان کو مزہ ہی مزہ ہے پھر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا میڈے کی شکل میں اور موت کو بھی ختم کر دیں گے اس کے بعد کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تھوڑے دن کا مجاہدہ ہے نا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا بھی یہ فرمائش کر رہے ہیں اشعار کی وہ پڑھ دیتا ہوں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 کبھی لوٹ کر پھر نانا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا لیکن یہ شاید ہے اس سے خشکی پیدا نہ ہو کیونکہ جتنی جائز نعمتیں ہیں وہ سب حلال نعمتیں ہیں خوب فائدہ ہوتا جہاں تک اللہ نے کیا انڈا بھی کھاؤ مرنڈا بھی پیو ٹی وی بچوں سے محبت بھی کرو کاروبار بھی کرو سب کام کرو بس ہر کام میں یہ خیال رکھنا ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کروڑوں روپئے کو لات مار دو فائدے میں ہو کروڑوں روپیے کا بھی فائدہ ہو اس کو لات مار دو اس کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ایسی نمک حرامی سے باز آ جائے انسان بس باقی ساری حلال نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ بیوی بچوں سے محبت کرو ہنسو بولو میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو نالائق لڑکے کوئی اولاد میں سے کوئی نالائق بھی نکل آتا ہے تو اگر وہ ہنستا ہے تو باپ کو اور غصہ آتا ہے یہ میری نافرمانی بھی کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے لیکن لائق بیٹا ہوتا ہے جو اس کی خدمت بھی کرتا ہے فرم برداری کرتا ہے اور جی حضوری کرتا ہے وہ اگر ہنستا ہے تو باپ اور خوش ہوتا ہے ایسے ہی جب ہنسو جب کوئی لطیفہ سنو کوئی بات کرو کوئی ہنسو بولو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہنستے دیکھ کے خوش ہو رہے جیسے باپ کا معاملہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے کہ لائق بندے ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یہ میرے لائق بندے ہیں یہ خوش ہو رہے ہیں اور جو نالائق ہوتے ہیں نافرمان وہ ہنستا ہے تو اللہ اور غضب غضب آتا ہے کہ ظالم نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر ہنستا بھی ہے تو اس لیے ہنسنا بولنا دین میں تو منع تھوڑی ہے بلکہ خوش میں رہو حضرت یا علیہ السلام بہت روتے تھے بہت روتے تھے اتنا روتے تھے ہر وقت کہ ان کے یہ گال جو ہے وہ آنسو سے گل گئے گوشت گل گیا تھا ان کی والدہ محترمہ ان کے یہاں پہ روئی کے گالے رکھ رکھ کے ان کے چپکا تھی یہاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ لوگوں میں خوب خوش رہتے تھے اور تنہائی میں خلوت میں روتے تھے تو انہوں نے حضرت یاہیا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے مخلوق ڈر جائے گی تو آپ آپ کچھ ہنسا کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی دونوں کو تبدیل فرمائی حضرت یاہیا علیہ السلام کو فرمایا کہ جس طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں مخلوق میں خوش رہتے ہیں ہنستے بولتے رہتے ہیں آپ مخلوق میں ایسے ایسے رہا کیجیے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا کیجیے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی وہی کہ آپ جو ہے تنہائی میں جس طرح علیہ السلام ہیں تنہائی میں ایسے رویا کیجیے تو تنہائی میں خلوت میں دو چار آنسو بہا لیے اللہ سے مانگ لیا کریئر ازاری کر لی گناہوں سے معافی مانگ لی اور پھر اس کے بعد بس خوش رہو خوش رہنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہر وقت رونے کے لیے تھوڑی پیدا کیا تو یہ ہے جائز اور حلال جتنے مزے ہوں وہ سب اٹھاؤ جتنی اس کی ہو لیکن گناہ ایک بھی السلام علیکم ورحمۃ